واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله الله الله عليكم عليكم وما أنزل من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا واعلموا أن بكل شيء عليم اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اللہ نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں سامعین بسایت کی تفسیر سماعت کیجیے طلاق کے بعد عورتوں کو حسن سلوک سے رخصت کرو مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں جن طلاقوں میں لوٹا لینے کا حق انہیں حاصل ہے اور عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو عمدگی کے ساتھ لوٹا لے یعنی رجعت پر گواہ مقرر کرے اور اچھائی سے بسانے کی نیت رکھے یا اسے عمدگی سے چھوڑ دے اور عدت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں سے بغیر اختلاف جھگڑے دشمنی اور بد زبانی کے نکال دے جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے مٹا دیا جو ان میں تھا کہ طلاق دے دی مدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا یوں ہی اس دکھیا عورت کی عمر برباد کر دیتے تھے کہ نہ وہ شادی شدہ معلوم ہو اور نہ ہی بے وایا متعلقہ تو اس سے اللہ نے روکا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے پھر فرمایا اللہ کی آیتوں کو حسینہ بناؤ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا اس پر یہ آیت اتری حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ طلاق دیتے اور آزاد کر دیتے نکاح کر لیتے اور پھر کہہ دیتے کہ ہم نے بطور دل لگی کہ یہ کیا تھا اس پر یہ آیت اتری ترمیدی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ پکے ارادے سے ہوں یا دل لگی سے تینوں ہی ثابت ہو جائیں گی نکاح طلاق اور رجعت پھر فرمایا اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے رسول بھیجے ہدایت اور دلیل نازل فرمائی کتاب اور سنت سکھائی حکم بھی کیے منع بھی کیے وغیرہ وغیرہ جو کام کرو اور جو نہ کرو ہر ایک میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدگی اور ظاہر داری کو بخوبی جانتے ہیں